دل ہے بسمل پڑا تڑپتا ہے اپنا قاتل پڑا تڑپتا ہے دل ہے بسمل پڑا تڑپتا ہے اپنا قاتل پڑا تڑپتا ہے ایک مقابل طرف سر میدان ایک مقابل طرف سر میدان بے مقابل پڑتا ہے سر میدان بے مقابل وہ قلم جی۔ وہ قلم میں پس محمل پڑا ہاں، ہاں، ہاں۔ محمل پڑا بس تھا شوق تھا جس کو تڑپنے کا شوق تھا جس کو اب بس تڑپنے کا شوق تھا جس کو بس تڑپنے کا شوق تھا جس کو اب میں مشکل پڑا تھا ہے تو کچھ تو احساس کر کہ تیرے حضور نبی جی، کچھ تو احساس کر کہ تیرے حضور کیسا کال پڑا تھا ہے احساس کر کہ تیرے حضور کیسا قابل میرے بے طور میرے محفل کا طور ہے بے طور بیچ میں بیچ محفل پڑا کرتا ہے